بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس چالیس اور ایک سو اکتالیس صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس صفحہ نمبر ایک سو ایک تاریخ سفا نمبر ایک سو اکتالیس ایک رکو نمبر بائیس أعوذ بالله من من من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا السماء فقد سألوا موسى أكبر ذلك ذلك فقالوا جهرة فأخذهم بلا ثم اتخذوا الإبل من بعد ما البينات فعفونا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم Thank you. اللہ بتا نے ایسی کتاب کی مخالفت کا یہاں پہلی کتاب نے نبی علیہ السلام پر جو کیے ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا سے موسا علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی کتاب تو اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو موسا علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی لکھی ہوئی شاخل میں سارے السلام پر کتاب نازل ہوئی لکھی ہوئی میں آپ کے جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب کی شکل میں تو ہے نہیں تو اس لیے ہم اس کو کتاب ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ہم تب مانیں گے جب یہ لکھی ہوئی شکل میں نازل ہو کیوں یہ کہ آپ پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ تو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو رہی ہے تو ہم تو اسے مانیں گے جو یکجا نازل ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تسلی فرما دی فرمایا کہ ان کا اعتراض اعتراض بڑے لیے نہیں یہ حق کی تلاش کے لیے سوال نہیں کر رہے بلکہ یہ اعتراض کے لیے سوال کر رہے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا کہ انہوں نے حضرت مرسا علیہ نبی جی علیہ السلام جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ وہ اللہ کے نبی تھے ان کے بعد جو کتاب ہے لکھی ہوئی تھی اسی منہ سارے اسلام انہوں نے اعتراض کیا کتاب کے آنے کے بعد اعتراض کیا کہ ہم اس وقت تک ماننے کو تیار نہیں جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھیں اور کتاب کا اوپر سے اترنا یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ اللہ کو دیکھنا اس دنیا کی زندگی ماضی ماحول کے اندر یہ ان کے لیے ناممکن ہے صبح نے ناممکن کا سوال کر ڈالا تو لہٰذا ان کے سوالات کی طرف آپ سفر نمبر ایک سو بیالیس کی حکومت اللہ تباروارہ نے فرمایا کہ ان کا صرف ایک کارنامہ ہی نہیں بلکہ ان کے بے شمار پر ہیں کبھی تو انہوں نے بچے کو معبود بنا لیا کبھی انہوں نے تورات کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا کبھی ان کی حالت یہ تھی کہ ہم نے حکم دیا کہ شہر میں داخل تم ہو جاؤ اور اس شہر میں تم نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے بھی آپ رکڑ کے چلنے لگے اور پھر یہ کہ ہفتے کے دن ہم نے ان سے پابندی لگائی انہوں نے اس پابندی کو بھی توڑ دیا سما کہ انہوں نے ایک سے ایک بڑھ کر کام کیا یہاں تک کہ حضرت مریم رضی اللہ علیہ پہ انہوں نے تہمت لگائی ہم یہ کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں کہ جب ان کے سامنے دین کی بات کہی جائے جی ہم تو ہمارے جو دل ہیں وہ تو دین سے بھرے ہوئے پتھر ہیں اس لیے ہمیں دین کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ نبی جینا السلام جو اللہ کے رسول تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سوئی دی بلکہ ان پہ شبہ ڈال دیا گیا اور وہ جو بات کر رہے ہیں کسی قطعی خبر سے سے نہیں بلکہ محض اندازے بات کر رہے ہیں اور پکی بات یہ ہے کہ سپنے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پکی بات نہیں کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اب یہاں جو بات قابل اور ہے عقیدے کے لحاظ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ وسلام کے بارے میں دو عقیدے ضروری ہیں اور ان دو عقیدوں کا انکار یہ ایمان کا انکار ہوگا ایک بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھایا گیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ایک یہ عقیدہ اور دوسرا عقیدہ یہ کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے جیسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے آسمان کو نہ بھی مانے پہلے آسمان پہ مان لے تیسرے کو مان لے چوتھے پہ مان لے باہر آسمان پہ زندہ ماننا یہ بنیادی بات ہے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر نبی حضرت نے بجین علیہ السلام ان کا اترنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہاں تشریف لائیں گے اور چالیس سال یہاں قیام فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ نے بجین علیہ السلام جب یہاں سے تشریف لے گئے تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو شادی بھی فرمائیں گے کچھ باتیں ان کے بارے میں آگے آ رہی ہیں کہ یہاں اللہ تبار بتانے نے اس بات کی بسی دی کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسارہ نبی جن عالصیہ السلام کو ہم نے شریف پہ چڑھا کے قتل کیا اللہ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے شریف پہ چڑھایا نہ انہوں نے قتل کیا اس بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی یہودیوں نے مخالفت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا صحیح دین بسراتے اور یہودی ان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ کر تو یہودیوں نے جو حاکم تھا اس پہ جو قبلہ تھا یہ علاقہ ماتحت تھا رومیوں کے اور رومی اس وقت جو تھے وہ عیسائی نہیں ہوئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بعد میں تھے جو شخص بس سب سے پہلے ایمان لایا وہ قسطنطین اول ہے کہ جس کے نام کے نسبت سے یہ قسطنطینیا جس کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ قسطنطینیا ہے اور یہ قسطنطینیا جو ہے یہ اس کی نسبت سے ہے اس نے اس کو دار حکومت بنایا تھا تو یہ قسطنطین اول جو ہے یہ ایمان لایا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بہت بات میں تو یہ مشرق تھے تو یہ رومیوں کی جو حکومت تھی مشرق تھی تو اس علاقے کے اندر ملک شام کے اندر حضرت عیسیٰ رانا بجنا الفاظ جہاں رہتے تھے تو اس علاقے پہ رومیوں کا گورنر تھا تو یہودیوں نے گورنر سے رابطہ کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے نقصان دہ ہے لہٰذا اس کو دی جائے پہ چڑھائی جائے تو اس نے اجازت دینے کے لیے رابطہ کیا اپنے مرکز تو مرکز والوں نے کہا کہ بے قصور کسی آدمی کو قتل نہ کیا جائے تھوڑے عرصے کے بعد پھر انہوں نے مطالبہ کیا اس نے پھر رابطہ کیا تو پھر انہوں نے یہی جواب دیا تیسری بار جب رابطہ کیا تو مرکز کی طرف سے یہ اطلاع یہ پیغام آیا کہ ایک آدمی کی خاطر اتنے لوگوں کو اپنا مخالف نہ کیا گیا اقتدار اور حکومت کی مسلطیں ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر ایک آدمی سے اتنے لوگ مطمئن ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اس پہ حکم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے شریف دی جائے اور شریف دینے کا طریقہ جس زمانے کے اندر تھا آج کل تو کا یہ ہے کہ مختلف انداز میں کہ کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں اور کان چھوڑ دیتے ہیں ایک طریقہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ کنواں ہے کنویں کے اوپر تختہ ہے تختے پہ کھڑا کر دیتے ہیں اچانک جو ہے وہ بجلی کے بٹن سے کفے پکے کیے جاتے ہیں دل جھٹکے سے نیچے کو لٹکتا ہے تو یہ گردن کا اندر کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے یہ طریقہ ہے لٹکانے والا جس کو پھانسی کہتے ہیں تو یہ مختلف انداز ہیں جو اختیار کیے گئے ہیں اس زمانے کے اندر جو طریقہ تھا وہ طبیب کا طریقہ تھا طبیب کا طریقہ یہ کہ ایک ستون کے ساتھ ایک قا لٹکا دیا تھا لٹکا دیا جاتا تھا دائیں بائیں کی طور پر جیسے کہ جمع کا نشان ہے ایک ستون ہوتا اور ستون کے ساتھ یہ سب سے لڑکا دیا جاتا اور جس کو موت دینا ہوتی تھی موت کی سزا دینا ہوتی تھی اس کو اس کے ساتھ باندھتے تھے اسی کہتے تھے سامنے باندھ دیتے تھے ستون کے ساتھ اور ہاتھ جو ہے اس کے ان تختوں پہ تختے پہ پھیلا دیتے تھے اور ان کو کیچ ٹھونک دیتے تھے اب نہ کھانا نہ پینا یا اب یہ کھڑا ہوا ہے تو سوکھ سوکھ کے مر جاتا تھا اس کو اس طریقے کو کیا اور پھر یہ طریقہ بھی یہ کہا کہ جس کو سلیب پہ چڑھانا ہوتا تھا یا سلیب پہ جو تختہ ہوتا تھا لکڑی کا یہ اسے اٹھا کے جانا پڑتا تھا اس جگہ کا جہاں پہ اس کو سلیب پہ چڑھانا ہوتا تھا تو یہ روایت تھی زمانے کی تو اگر عیدینہ رسات علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے دستہ گیا یہودی گئے اب گئے تو یہ جو سرکاری آدمی تھے اس طرح ہم کو پہچانتے نہیں ایک یہودی نے طے کیا کہ میں یہ معاوضہ لوں گا حالانکہ مقصد بھی یہودیوں کا پورا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی معاوضہ یعنی اس کا ذریعے مال پرست واقع ہو کہ میں معاوضہ لوں گا اور اندر جا کے ان کی نشاندہی کروں گا موجود ہیں پھر آپ نے آ کے ان کو پکڑنا تو تو ٹھیک ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ یہودی جب اندر گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہودی کی جو شکل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اب جو اندر سے دیکھ کر وہ باہر کی طرف آیا تو جو باہر کارندے سے سرکاری اہلکار سے دیکھا کہ اندر ڈب گیا تھا وہ اور تھا اندر سے باہر اور نکل رہا ہے دونوں نے اس کو پکڑ لیا اب پکڑ لیا اب اس کے بعد جو اندر آتے دیکھا تلاشی لی تو وہ اٹھا لی اب وہ اسی کو لے کر گئے جی۔ اور اسی کو لے جا کے انہوں نے سلیب پہ چڑھا دیا اور جب سلیب پہ چڑھا دیا تو اب ان کے لیے شبہ کیا ہے شبہ یہ ہے کہ اگر یہ عیسیٰ سے جو ہمارا آدمی اندر گیا تھا وہ کہاں اگر یہ آدمی وہی ہے تو اس کی شکل کیسے بدلی تو یہ دوسری شکل کا کیسے ہو گیا تو فرمایا کے بلا کے چھپیا وہ شبہ ہی میں پڑے ہوئے ہیں آج تک ان کا مسئلہ یہ شبہ کا حل ہو نہیں پا رہا اس کے علاوہ بھی مزید بھی اس سلسلے میں باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن باہر باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بات دی کہ شبہ ڈال دیا کہ یہ بنیادی شبہ ہے جو ان پر پڑا ہوا ہے اب اس سلسلے میں عیسیٰ احساس اسلام کے بارے میں جو مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں ایک عقیدہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی جی نے استاث اسلام کو شریف پہ چڑھایا گیا وہ شریف پہ چڑھ گئے وفات ہو گئی وفات کے بعد پھر ان کو دفن کیا گیا قبر کہاں ہے کچھ پتا نہیں بس اس میں ان کی تقسیم ہو گئی ختم ہو گئے عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ ہم نے ان کو شریف دی اور جو اللہ کا رسول کہلاتا تھا ان کا پھر خوشی کا اظہار فخر کا اظہار کہ جو اللہ کا رسول کہلاتا تھا ہم نے اس کو قتل کر دیا شریف پہ چڑھا دیا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ ایک عقیدہ عیسائیوں کا ہے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریف سے چڑھایا گیا ان کی شہادت بھی ہو گئی اس کے بعد ان کی تقسیم بھی ہو گئی تقسیم کے تین دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے اور زندہ ہو کے آسمان پہ چڑھ گئے اب آسمان پر موجود ہونا یہ ہمارا فیگر بھی ہے ان کا بھی لیکن ان کا یہ ہے کہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہمارا فیگر یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گا اس کے بعد ایک تیسرا فیگر ہے تیسرا عقیدہ ہے وہ ہے قادیانیوں کا کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلیف پہ چڑھایا گیا تو غشی جاری ہو گئی انہوں نے سمجھا کہ ان کی اوقات ہو گئی انہوں نے ان کو اتارا اتار کے قابل میں داخل کر دیا جب میں داخل کیا تو زخمی حالت میں تھے تو وہاں ان کو افاقہ ہوا جب ہوش آیا جیسا میں تو قبل میں پڑا ہوا ہوں تو اب قبر کی انہوں نے کھدائی شروع کی اور کھدائی کرنے کے بعد وہاں سے جو نکلے تو وہاں سے سیدھے کشمیر میں تشریف لائے یہاں سری نگر کے ایک محلے میں آپ کے خفیہ زندگی گزارنے لگے اور لمبی زندگی گزارنے کے بعد یہاں احمد یار خاں محلہ ہے جس میں ان کی اوقات ہوئی یہاں ان کی تسلیم ہوئی یہاں ان کی قبر یہ عقیدہ قادیانیوں کا ہے اور یہاں جو سوچنے کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں خفیہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ شکمہ دار تو اللہ کے نبی تو دنیا میں اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں اور پوری قوم شرک میں ہو پورا معاشرہ شرک میں ہو یا پھر توحید کی آواز کو بلند کرنے والے ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ساری کہانی یہ بنی گئی جس کو اختیار کیا گیا اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ یہ لہٰذا نے عیشارہ ندیجی نے سات و سلام کو سلیب پہ چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا واپس آنا ممکن نہیں اور بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ سات و سلام کو اللہ نے زندہ اٹھا دیا لیکن وہ واپس نہیں آئیں گے یا پرانے مجید سے اس بات کی تعریف نہیں ہوتی ان کی جب کہ آخر سنت اور جماعت مسلمانوں کا ذخیرہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ جی علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہ ان کی توہین ہوئی ہے اور نہ ان کو قتل کیا گیا بلکہ اللہ کا بار مطالعہ نے اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے تو ان کی تسلی فرمائی کہ فرمایا گیا اس طرح کہ ان کے ناپاک ہاتھ میں تیرے بدن تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا تجھے وفات دینے والا تو میں ہوں تجھے وفات دوں گا اپنے وقت پر اس وقت تو میں تجھے اٹھا لوں گا اور اسی بات اللہ تبار بتا رہا نہیں یہاں واضح طور پر بیان فرمایا کہ فرمایا کہ نہ انہوں نے سوری دی نہ انہوں نے قتل کیا صرف ہمارا وبا کا انہوں نے قتل نہ کیا اسے یقیناً یہ پکی بات ہے بل رفا ہوں بلکہ اٹھایا اس اب وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ عیسال کے زندہ اٹھائے جانے کے ممکن ہے یا ان کے تشریف لانے کے ممکن ہے وہ کہتے ہیں یہاں رفا ہو کہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اب یہ تعریف کی کہ عیسیٰ علیہ احساط السلام یہ تجھے موت نہیں دیں گے موت تو تجھے میں دوں گا کبھی موت دوں گا اب جب کبھی موت دوں گا لیکن تجھے جو مرتبہ ہے وہ شہادت کا دوں گا کہ تیرے درجات کو میں بلند کر دوں گا تو رافا کے معنی ہی درجات کو بلند کر رہا کہ اللہ کا بار بسانہ نے ہی خال کے درجات کو بلند کر دیا اب آئیے قرآن کے الفاظ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہیں اگر رافا کے معنی درجات اٹھانے کے ہوتے ہیں تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے کے اندر وہی پاؤ ابراہیم القوار ادا میل بھائی یعقو رافا ماضی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو رافا کے معنی اگر درجات بلند کرنے کے ہیں تو اس معنی کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی دیواروں کے درجات بلند کر رہے تھے رافا یا خوب کے بعد جس چیز کا ذکر ہوگا اسی چیز کو اٹھانا ہوگا اگر ذرا جات بلند کرنی ہے تو پھر اس کے بعد کا لفظ ہوگا نہیں اس کے بعد کون سا لفظ ہے یا بر رفا ہو یہ ہے ہو کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا کس کو اٹھا لیا پیچھے کیا پالی وبا پاتا لو وما فلاب و باپ لو انہوں نے پاتل نہ کیا ہو اس کو کس کو عیسا علیہ السلام کو اس یعنی سے پہلے انا عیسا مر جاؤ ان کا کہنا ہے کہ یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح ابن مرجم کو رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں تو ان کو ہم نے قتل کیا اللہ نہیں کیا وبا کو ہو کس کو عیسا علیہ السلام کو جن کا ذکر آیا ہے وبا انہوں نے وباخلیب نہیں دی کس کو ہو اس کو علیہ السلام کو آگے یہ سوا ایک سو سینتالیس سے وما لو نے قتل نہیں کیا اس کو کس کو عیسا علیہ السلام کو یقیناً جو پکی بات ہے جب ان کو قتل نہیں کیا تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ اٹھا لیا اس کو کس کو عیسا السلام کو اب اگر یہاں مانی لیں کہ ان کے درجات کو اٹھا لیا تو یہاں بھی ہو ہے وہاں بھی ہو ہے تو پھر وہاں یہ پانی کریں گے تو ان کے درجات کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے درجات کو سولی دینا چاہتے تھے نہیں ان کے جسم اطہر کو جس میں روح تھی اس کو سولی دینا چاہتے تھے قتل کرنا چاہتے تھے جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے انہی کو قتل سے بچا کے اوپر اٹھا لیا اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھا لی تو روح تو میری اور آپ سب کی اٹھتی ہے پھر اس کا ذکر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس کو قتل کرنا چاہتے تھے روح کو تو قاتل سے مراد رفا ہو کے ہو سے مرادی وہی ہوگا جو لو ہو کے ہو سے مراد ہوگا تو لفظ ہو ہے میں ضمیر ہے پیشن ضمیر سے مراد جو وما قاتل ہو کے ہو سے مراد ہے بر ہو کے ہو سے مراد بھی وہی ہوگا تو وہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام جس نے ادار اور روح کے مرکب کی صورت میں تو یہاں بھی راپاہو کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ روح اور جسم کے مرکب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اب یہ تمام تر احتمالات اور یہ اشکالات کے بر اشکار اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان کا تو ذکر نہیں کیا اللہ نے اللہ کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اب جس وقت آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں تصور کیا ہوتا ہے اوپر کی طرف آسمان کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کا مقام آسمان ہے تو اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آسمان کو نہیں مانتے چلو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اللہ نے کسی مقام پر تو ان کو اٹھایا تو آسمان اوپر ہے یا نیچے ہے جب اٹھایا ہے تو اٹھانے کے لیے تو نیچے سے اوپر کو لے جاتے ہیں نا زمین سے تو آسمان اوپر ہے تو ظاہر ہے اوپر کی طرف اٹھا کے لے گئے اگر آسمان کو نہیں مان کے آسمان سے بھی اوپر کو مان لو تو اس سے بھی اوپر اٹھا کر لے گئے تو اٹھانا تو بہرحال واضح ہو گیا اب رہی یہ بات کہ کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے اللہ نے آگے جوارے وقان اللہ عزیز اللہ تعالیٰ تو نہایت غلبے والا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس بات پر حفاظت تھا کہ اللہ تبار و تعالیٰ زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما دیتا اور کوئی ہاتھ ان تک نہ پہنچتا اللہ تبار بطالت اس پہ قادر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار قابل کرنا چاہتے تھے حضرت ان کے درمیان سے نکلے ہیں اور حضرت غار سور کے اندر مقیم ہوئے اور غار سور تک یہ پہنچے اور کھوجی نے قدموں کے نشانات کے ساتھ یہ پتہ دیا کہ یہاں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسا پردہ ڈالا آنکھوں کے آگے تو دیکھ بھی نہ سکے نبی علیہ السلام کے مکان کے گیٹ پہلا لگا کے کھڑے ہیں حضرت ان کے بیچ میں سے تشریف لے گئے اور کھلی آنکھوں وہ دیکھ بھی نہ سکے پینا ہمارے دنیا سے تشریف لے گئے میں کہ اللہ زبردست ہے اللہ نے سوچ کی حفاظت ہماری چیز سے مکڑی کے جالے جب مکڑی نے وہاں جالا بنا اور ایک کبوتری نے اس میں انڈا دیا جب کھوجی نے آگے کہا کہ یہاں تک قدموں کے نشان ہیں وہ یہی ہیں ابو جان نے کہا تیرا تو دماغ مجھے توازن دینی خراب نظر آتا ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا تیرا ذہن کام نہیں کر رہا یہ مکڑی کا جالا تو اتنا پرانا نظر آ رہا ہے کہ حضرت کی پتہ سے بھی پہلے کا معلوم ہو تو اللہ تبارک نے قرآن فرمایا کہ سب سے زیادہ جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا جالا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سب سے کمزور چیز کے ساتھ کہ سما دیا کہ میں قابل مطلب ہوں چاہوں اس طریقے سے بھی حفاظت کر سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ حفاظت سما سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ تبارک بطالیہ نے پھر آسمان سے اٹھایا اس کا جواب دیا حکیمن نہایت حکمت والا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور ضروری نہیں کہ حکمت تمہیں معلوم بھی ہو تو اللہ کی کتنی حکمتیں ہیں یہ اللہ تبارک بطالیہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کا کوئی کام خلاف حکمت نہیں صحیح اللہ کی حکمت نے السلام کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ السلام کو زمین پر نازک فرمائیں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اور پھر یہ بات ایک سو و پہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یا جتنے اہل کتاب اس وقت موجود ہوں گے اور سب حضرت کے کہنے پر ایمان لائیں گے اور نبی علیہ السلام کے تسلیم کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے پرتوط بیان فرمائے کہ انہوں نے سود کو اختیار کیا لوگوں کا مال ناحق طریقے پہ کھایا اور ان میں وہ لوگ جو ان کی پختگی رکھنے والے تھے وہ ایمان لائے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا زکات ادا کی خدا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں گے اللہ نے اجر عظیم عطا فرمائے گا صفحہ ایک سو سینتالیس کے آخر ایک سو چوالیس کا رقو نمبر تیئیس ہے انا وحینا کما وحینا الى نوح والنبیین من بعد اللہ تعالیٰ نے سنا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کیوں اس لیے کہ کسی کے پاس یہ حجت باقی نہ رہے کہ اللہ کا تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کا تیرا پیغام جو ہے وہ ہم تک ہمیں نہیں پہنچا تھا تو کہ ہم نے جو امبیا کرام اسلام کو بھیجا مبشر اور منظر بنا کر اس لیے تاکہ کسی کے پاس کوئی حضرت حجر باقی نہ رہے اور باقی نہ ہو اور ہمارے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں آپ کی نبوت رسالت کی گواہی کے لیے میں اکیلا ہی کافی سب نمبر ایک سو پینتالیس سے اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی ہے تمام انسانیت کے لیے یا جو چاہے لوگوں کے نبی علیہ السلام کو شکلا چکے اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لا اس لیے بات معلوم ہوئی کہ نبی اسلام تشریف لانے کے بعد اب نبی اسلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا فتنا ہے وہ واحد کا ہے اور واحد ابھیان کا فتنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں تو آخر کا ایمان کافی جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھی کہ اے انسانوں تشریف لا چکے اب تمہارے لیے پیش کیا ہے اپنے لیے ساتھ اسلام کا ایمان لاؤ اور پھر یہ فرمایا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بالخصوص عیسائیوں کے بارے میں عیسائیوں کو دعوت دی کہ عیسارا نے دین علیہ سات اسلام جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں اور جو تین والا عقیدہ ہے یہ بھی تمہارا درست نہیں ہے اور اس کے بعد سفر نمبر ایک سو پینتالیس کے آخر ایک سو چھیالیس پہ یہ نمبر چوبیس ہے نہیں یہ المسیح و یقول یقون عبداللہ جس میں یہ بات سمجھ کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھی علیہ السلام تھے اللہ کی بات چلنے والے تھے اور جو فرشتے ہیں یہ بھی حاجت ہوا مشکل کشا اور معبود نہیں یہ بھی اللہ تبارک کو تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں سب ایک سو چھیالیس میں سلقو میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال والوں کا اچھا انجام اور انکار والوں کا برا انجام بیان فرمایا اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو والے بھی نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی سفر ایک سو سینتالیس یہ صورت ہے یہ صورت بھی مدنی صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ پانچویں صورت ہے پہلی صورت صورت الفاظہ دوسری صورت صورت الباقرہ پھر عالی عمران انیسا اور پھر یہ پانچویں سورت سورت المائدہ ہے اور اس کے سولہ ہیں نبی الحقات اسلام کی مدنی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کا پہلا رقو ہے اور بلّہ شیخ عاندین آمن و اللہ تعالیٰ نے منظ والوں سے خطاب فرمایا اور ان کو تاخیر فرمائی کہ جو عہد کرو ان کو پورا کرو سب سے پہلا عہد کون سب سے پہلا اہم وہ ہے جو انسانوں نے اللہ سے کیا کہ اللہ سے کیا کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی اولاد یہ بات میں آ رہی پوری اولاد کو پیدا ان کے حقیقی وجودوں کو پیدا فرما کے اس میں جمع کیا اور اللہ قبار فرمایا نے الگ بھی ویلوی تھی کیا میں تمہارا رب نہیں یعنی دنیا میں جانے کے بعد تو مجھے رب مانو گے یا کسی اور کو رب مانو گے کہ رب کس کو کہتے ہیں رب وہ ہے ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہو اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے تو سب سے پہلا عہد جو ہم نے کیا قانو بلا تمام انسانوں نے کہا کہ اللہ کے تو ہی رب ہے تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے اور میں سب سے پہلے تو اس عہد کو پورا کروں اور اس عہد کے بعد جو دوسرا عہد ہے بہ رحض اللہ عصاط کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا اور جتنے امبیان اسلام تھے ان تمام سے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کا عہد لیا تو لہٰذا دوسرا عہد ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں چکے ان کے کے لیے اختیار کر اس کے بعد سے جتنے عہد آپس میں ہوں نکاح کا عہد ہے کھانے پینے کا عہد ہے خرید و فروخت کا عہد ہے جتنے بھی عہد ہیں جو اخلاقی شرح ان میں عہد نہ ہو کو پورا کیا گیا نسا میں اللہ کا بار بتا رہے ہیں نکاح کا ذکر فرمایا کہ مرد و عورت کا جو تعلق ہو وہ شرعی تعلق ہونا چاہیے اور حلال ذریعے سے ہونا چاہیے اور یہاں سے اس کے بعد یہ تو معاہدہ ہے معاہدہ کے معنی دسترخوان کے ہوتے ہیں تو ہمیں کہ جس طرح نکاح بات کی یہ صورت ہے اسی طرح ریز کے بھی یہ زندگی کی پاکیزگی کی ضرورت ہے تو لہٰذا اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اپنے معاملات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کہ اس پہ اولاد کے بھی اثرات پڑتے ہیں اس کے حرام کے اور اسی طرح ریز کے حرام کے اثرات انسان کے اپنے اخلاق پر بھی پڑتے ہیں اور اس کے حرام کے اثرات انسان کی عبادات پر بھی پڑتے ہیں اور کہ حرام کا لقمہ ہو تو چالیس دن تک کی دعائیں قبول اس لیے یہ صورت الماعدہ ہے صورت الماعدہ کا نام جو جس الماعیدہ ہے وہ دو وجہ سے ایک اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تبار بتا رہے ہیں حرام اور حلال کے احکامات بیان فرمائے ہیں کھانے پینے سے متعلق اس وجہ سے اس کو المائدہ کہتے ہیں معاہدہ کے معنی عربی زبان میں اس دسترخوان کے ہوتے ہیں جس پہ کھانا لگا ہوا ہو اگر کھانا لگا ہوا نہ ہو تو اس کو خان کہتے ہیں اور اگر کھانا لگا ہوا ہو تو اس کا میں کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ سورج کے آخر میں آخر سے پہلے رکو میں یہ ذکر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام کی قوم میں ان کی امت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے تو یہ ذکر وہاں آئے گا تو وہاں پہ المایدہ کا لفظ آیا ہے اس لیے صورت کا نام رس الماحدہ ہے تو دو صورت میں بھی یہ گزارش کی تو یہاں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمائی کہ تم عہد کرو جو عہد کرو آپس میں عہدوں کو پورا کرو پھر اللہ کا تبار بتانے یہ فرمائی کہ وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے ان کا تم ادب اور احترام کرو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں اور تقوی میں تعاون کرو گناہ میں اور زیادتی میں تعاون مت کرو تو یہ میری برادری کا ہے نہیں اس کا ساتھ دے رہا ہے ہر کام کرتے یہ میری برادری کا آدمی ہے الیکشن میں کھڑا ہوا ہے گیس ٹریکٹر کا جیسا بھی ہو میں نے دوسرے برادری کو نہیں چھوڑنا کہ جو تعاون ہو وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ہو اور گناہ اور جاتی کے معاملے میں دوسرے سے تعاون مست ہو سفر نمبر ایک سو اڑتالیس سے اللہ تبارک وطالعہ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے حرام قرار دیا تو اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے لیکن اگر وہ شرع طریقے کے مطابق ذوا نہ ہو تو اس کا کھانا حرام ہوگا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بڑی اہم بات بقابل اور ہے وہ ماء اللہ کی ہر وہ چیز جس کی نسبت غیر اللہ کے ساتھ ہو وہ ایسے حرام ہے جیسے سور کا گوشت ہے تو یہ فلاں کی نیاز کی چیز ہے کھا لو تو یہ نیاز کی چیز جو نسبت ہو گئی غیر اللہ کے ساتھ یہ ایسے ہی حرام ہے یا پھر سور کا گوشت حرام ہے یہ کسی مولوی کا فتوا نہیں ہے کسی مفتی کا فتوا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے اس میں جس سمجھ کہ وہ چیز جس کی نام دی یہ جانور ہے یہ جانور جی فلاں کے نام پہ میں ذبح کر رہا ہوں یہ حضرت داتا صاحب کے نام پہ ہے یہ حضرت بہادر ذکیہ مطالعہ حضرت کے نام پر ہے یہ فلاں کے نام پر ہے تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا یہ جہان پیر کے نام پر ہی تو یہ جتنے بھی ہوں گے فرمایا کہ ان کا کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے وہ اللہ غیر اللہ کہ جو غیر اللہ کے نام سے نسبت ہو جائے جس چیز کو وہ حرام ہے اسی طریقے سے مکان کی تعمیر ہے مکان کی تعمیر میں اگر کالا بکرا لے کر آئیں اور اس کالے بکرے کو ذبح کرنا ہے یہاں جنات کو خوش کرنا ہے تاکہ جنات خوش ہوں اس خون سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ رات کی خوشنودی کے لیے جانور قربان کیا گیا تو یہ معاف نل رہی اللہ کی شامل ہے تو یہ بھی ایسی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے اسی طرح سے جو تمام چیزیں جن کی شرک سے نسبت ہو وہ حرام ہے پھر آگے اس کے ساتھ ایک اور بات سمائی وہ جو بھی عالم نیوز ہو یہ مطلب کہ یہ بڑی اہم بات ہے جس ہمارے ہاں عام طور پہ غفلت پہ آتی عالم وہ جانور جو کسی خاص مقام پر اس مقام کے تقدس کی وجہ سے ذبح کیا جائے مینا حدود حرم ان کا تقدس اللہ نے مقرر سما دیا اگر اس کی بجائے کوئی آدمی جانور لے کر چلا جائے اور نبی میں نبی اسلام کے روز اکبر کے تقدس کی وجہ سے وہاں ذبح کرے گا تو تو عالم وہ بھی ایسی حرام ہوگا جیسے کہ سور کا گوشت حرام ہے اسی طرح اگر یہاں سے آپ لے گئے داتا دربار پہ لے گئے وہاں جا کے ذبح کیا جہاں نصیر لے گئے وہاں جا کے ذبح کیا حضرت بہادر ذبیہ ملتانی حضرت مزار پہ لے گئے وہاں جا کے ذبح کیا حضرت شاہ رخ نبی حضرت مزار پہ لے گئے وہاں پہ ذبح کیا تو معروف عالم یوسف کسی جگہ کو مقدس سمجھ کر اس جگہ پہ جو جانور ذبح کیا جائے گا میں وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ سور کا گوشت حرام اور اس بات اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات اشارت میں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا الجوم اکمل تو رقم دین رقم آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین رقم تمہارا دین واطمام تو علیکم اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمت دی اپنی نعمت اور وحید رقم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو نبی علیہ السلام کی آخری زندگی میں ناصل کی ہے یہ غالباً نبی اسات وسلام کی وفات سے اکاسی دن پہلے یہ تقریباً اکاسی دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور نبی علیہ السلاط اسلام پر جو آیت قرآن مجید کے سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے وہ میں اب کر چکا ہوں صورت البقرہ کی رقو عرش نمبر اڑتیس کی آخری آیت ہے وسط و یوم نصیبی نفیب اللہ تو آخری آیت ہے اس کے بعد سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس سے پہلے توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں رقج آپ وہ نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی وہ صورت جو مکمل صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ صورت الناصر ہے اور قرآن مجید کی مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ صورت الفاتحہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ صورت العالف ایک خلق کی پہلی پانچ آیتیں ہیں تو یہ ان آیتوں میں سے ہے جو حضرت کے آخر میں نازل ہوئی تو اس میں اللہ تبار بتا رہے کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دل مکمل کر دیا اس میں جو بات بیان کی گئی ہے خاص بات جو بڑی قابل توجہ ہے اس سے پہلے ایک بات بہت کر یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی تو اس دن ہم جشن مناتے تو میں نے پوچھا کہ وہ کون کی ہے جیسے میں بھی جشن منانے انہوں نے فرمایا کہتے بھی آئے کا یوم احمد الحم دین الحمد اتنی بڑی خوشخبری کہ دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی تو آئے آیت ایسی اگر ہم پہ نازل ہوتی ہم جشن مناتے مقصود کیا تھا مقصود یہ کہ مسلمانوں کو جشنوں میں لگایا گیا یہودیوں کی کوشش جشن آج فلان جشن آج فلان جشن آج فلان جشن مسلمان ایام منانے والے بن عمر حضر کی فراست تھی حضرت کی بصیرت تھی تو حضرت نے فرمایا کہ آیت کون سی گئی ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ نو ذوالحجہ کو نازل ہوئی ہمیں معلوم ہے کہ آج نو ذل کو نو کا دن جس کو حج کا دن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والا دن یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی اسلام نے جب حج فرمایا نو ذوالحجہ کو جمعے کا دن یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی اور ہمارے نزدیک جمعے کا دن پورے ہفتے میں سب سے سردار دن ہے سید جام تمام دنوں کا سرکار یہ بات میں معلوم اور میں بھی یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت مقدس مقامات میں سے عرفات کے مقام پر نافذ ہوئی ہے اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت پورے دن میں جو سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے اللہ کے قرب کے لحاظ سے وہ عصر کا وقت ہے اور یہ آیت کے وقت میں نازل ہوئی یہ بات ہمیں معلوم ہے لیکن ہمارے ہاں جو عیدیں ہیں وہ چار ہیں تو چار عیدوں کے سوا ہم پانچ عید نہیں منا سکتے ایک عید عید الفطر ایک عید الاضحیٰ ایک عید شب برات ایک عید میلاد النبی زیادہ چار عیدیں ہیں اس لیے نہیں حضرت نے کتنا فرمایا فرمایا کہ ہمارے لیے عیدیں مقرر ہیں وہ دو ہیں نہ عید میلاد النبی کا ذکر فرمایا نہ عید شب برات کا ذکر فرمایا معلوم ہوا تو اس زمانے میں نہ عید میلاد النبی تھی نہ عید شب برات تھی تو فرمایا کہ ہمارے لیے جو عیدیں ہیں وہ دو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیا نبی علیہ السلام کی عید ملا کے نبی ہے نبی السلام کی پیدائش کی عید ہے تو میرا ایک سوال ہے کہ جس پر غور فرمایا جائے کیا نبی علیہ السلام کے سب پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی کہ پیدائش بعد میں ہوئی تھی اس لیے عید بعد میں شروع ہوئی نبی السلام تو دنیا میں تشریف لا کے جا بھی چکے تھے یہ رومر رضی اللہ کا دور خلافت ہے نبی و والسلام تشریف لے جا چکے تھے اور اس کے بعد عمر رضی اللہ سے یہودیوں کی ملاقات ہو رہی ہے تو انہوں نے عید میلاد کا ذکر نہیں کیا اور اسی طرح عید شب برات کا ذکر بھی نہیں فرمایا تو یہ عید شب برات بھی معلوم ہوا کہ یہ بات کی چیز ہے اور عید میلاد نبی نبی بات کی چیز ہے صحابہ کے ہم نے نہ عید میلاد منائی ہے اور نہ عید شب برات منائی ہے تو فرمایا کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو عیدیں ہیں وہ دو مقرر ہیں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الفطر ہے ابھی صاحب کے اندر جو بات میں اب کر رہا تھا تو اس میں ایک تو سوال ہے اس بارے میں ذہن صاف ہو جائے اور ایک جو اشارہ میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ کہ اللہ نے فرمایا کہ کے فرمائے کے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تو کیا اس سے پہلے جو آزم علیہ السلام سے لے کر تیسرے اخراط اسلام تک جو دین تھا وہ نامکمل تھا یا نبی علیہ السلام السلام پر جو دین نازل ہوا اس سے پہلے نام مکمل تھا جو اللہ نے یہ یہ دس دس ہجری میں دسواں سال ہے نبی صاحب السلام کی ہجرت کا تو یہ آخری سال ہے اس کے بعد گیارہ ہجری میں حضرت بلاغل میں حضرت کی وفات ہو گئی تو کیا اب تک جو جہاں دین نامکمل تھا اب جا کے دین مکمل ہوا تو جو لوگ اس پہ عمل کرتے رہے وہ نامکمل دین پہ عمل کرتے رہے نہیں ایک ہے دین کا مکمل ہونا اپنی ذات کے لحاظ سے اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے وہ تو ہر نبی علیہ السلام جو دین لائے ہیں وہ مکمل تھا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مکمل اور اپنے زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے بھی مکمل لیکن وہ دین جو لائے تھے کیا وہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی تھا نہیں تو بعد والے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ بعد میں اس کی منسوخی کا سلسلہ چل رہا تھا جو نئے رسول تشریف لائے انہوں نے احکامات کے اندر تبدیلی کا حکم سنایا ہے تو یہ سلسلہ چل رہا تھا نبی علیہ اسلام پر بھی جو احکامات نازل ہوئے ان میں بھی تغیر و تبدل کا سلسلہ چل رہا تھا یہ یعنی روزے کے احکامات ہیں ان میں بھی تین بار تبدیلی ہوئی ہے تو یہ حالات کے ساتھ اللہ نے ایک حکم دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم تبدیل فرمایا یہ تبدیلی فرمانا یہ حالات کے تقاضے کی وجہ سے تھی کہ نہ کہ اللہ کے علم میں ضلع میں تو خامی تھی کہ اللہ کو پہلے معلوم ہی ہوا بعد میں پتہ چلا کہ ہو میں تو کیا حکم دے بیٹھا اب اس کو تبدیل کرنا ہے اب یہ بات حیران کن نہ ہو کہ اس لیے کہ اہل شریعہ کا عقیدہ ہے اس کو عقیدہ پتا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ و تعالیٰ ایک کام کرتا ہے پھر اللہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے جو ہو میں تو کیا کر بیٹھا پھر اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے دوسرا حکم جو ہے وہ ناول کرتا ہے اور یہ ان کو اس لیے کہنا پڑا کہ جہاں نظریات کیسے بنے اور قرآن و سنت کو اس کے تابع کیا جائے گا وہاں ایسی صورت حال پیدا ہوئی کہ حضرت امام جاکر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لڑکے اسماعیل تھے تو پہلے یہ بات تھی کہ اسماعیل جو ہے وہ ان کی جگہ امام جامد ہوں گے تو امام جو ہے ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتے ہیں جیسے اللہ نبی مقرر کرتا ہے تو امام کے اللہ کے طرف سے ہے منسوخ ہو رہا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رہے کے بڑے بیٹے اسماعیل جو تھے وہ نامزد ہوئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس بیٹا میرا جانشین یعنی ان کی ہیں اب ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل کا انتقال امام جعفر صادق کی زندگی میں ہو گیا جب ان کی زندگی میں ہو گیا تو اب ان کے جانشین بنے گئے موسا کے منہ سے بیٹے رحمت اللہ علیہ اب یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی یہاں آپ کے پہلے جو کہ دو گروہ بن گئے ایک نے کہا کہ نہیں جو اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا اسی فیصلے کو ہم مانیں گے تو اسماعیل وفات پا گئے تو اسماعیل کے بیٹے ان کا نام محمد تھا محمد جیسے ہم ان کو امام مانیں گے تو لہٰذا ہم اس سلسلے کو قائم رکھیں گے لہٰذا ہم موسا قادم کو امام مانیں گے تو یہ گروہ علیحدہ ہوا تو یہ گروہ جو خاشیوں کا یہ اسماعیلی کہلایا اور یہ اسماعیلی جو ہیں پھر آگے جاتے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک حصہ آغا خانی کہلایا ایک حصہ بوہیا کہلایا یہ مستقل یہ سلسلہ بن گیا دوسرا گروہ وہ تھا جو آج کل امامی شیعہ کہلاتا ہے بارہ امامی شیعہ کہلاتا ہے جو ہمارے ہاں موجود ہیں جو شیعہ جن کو ہم جو تھے ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہ ہیں بارہ امام یہ جو تھے جعفری شیعہ کہلاتے تھے اس وقت تقسیم ہوئے وہ اسماعیلی ہو گئے یہ جعفری ہو گئے یہ موسوی ہو گئے یہ موسوی ہو گئے اور وہ جو ہے اسماعیلی ہو گئے کہ یہ جو موسوی جو موسا کاظم کو ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تبار وطالع پھر بتا ہوا ہے کہ اللہ پہلے بھول گیا اس نے اسماعیل کو جو ہے وہ امام بنا دیا پھر پتہ نہیں چلا کہ اسماعیل نے تو فوت ہو جانا تھا امام جا کر سارے کی زندگی میں تو پھر اللہ تبار وطالیہ غلطی کا احساس ہو گیا تو اللہ تبار وطالعے ہیں بڑی دوسری فرما دی کہ میرے میرے جو امام ہوں گے وہ ابو قاسم ہوں گے تو یہ عقید ہے ان کا تو اللہ کا بار جو احکامات کو منسوخ فرما کے دوسرا سوکھوں فرما دیں گے ضلع میں لائن ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری ضروریات کے تقاضے کے کہ اب ان کو کیا ضرورت ہے اس کو ہو گیا کہ ایک حاضر طبیب ہوتا ہے وہ دوائی دیتا ہے کہ نہ ایک ہفتہ یہ دوائی استعمال کی جائے اس اس یہ بیماری کنٹرول میں آ جائے گی اب اس کے بعد سے علاج شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بھی اسی کسی جو حکیم حاضر ہیں اس کا اندازہ ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے اللہ کے مقدی و یقینی ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات منسوخ فرمائیں گے ہماری ہم پہ رحمت و شفقت کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا ضروریات کے ساتھ تو یہاں فرمایا کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا یعنی اب اس کے بعد کوئی منسوخ کرنے کا حکم نہیں آئے گا جتنے احکامات آ گئے اب ان میں تغیر تبدل نہیں قیامت تک یہی دین چلے گا تو یہاں مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی باقی جہاں تک ذات کے اعتبار سے مکمل تھے اور تمام کے دین مکمل تھے لہٰذا یہ اشکال پیدا نہ ہونے پائے جو بات میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ دین کس کا ہے دین اللہ کا ہے تو اللہ یوں فرما دے گا جو مکمل تو رکھوں کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اللہ تبار بتا رہا یہ یوں فرما دے کہ دین لایا کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یوں فرما دے گا جو مکمل تو رکھوں دین محمد کہ آج میں نے محمد سکون دین مکمل کر دیا یہ بھی فرما اجوم اکمل تو رقم دین حکم کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم یہ جمع کا سیدھا ہے یہ جمع کی ضمیر ہے کہ جو تم موجود ہو تو یہ تمہارا دین ہے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی جب اسلام کے ساتھ کون موجود تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو اللہ نے دین کی نسبت فرمائی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ نے کیا وہ دین ہے ان پہ تنقید نے ان پہ احتراج کی جو ان کا جو عمل ہوگا وہ دین انہوں نے نماز بیس رقط کا اہتمام کیا دین ہے انہوں نے تین طلاقوں کا تین شمار کیا یہ دین ہے انہوں نے نماز جمعہ کی دو اذان پہلی اذان کا عثمان اللہ نے اضافہ فرمایا وہ دین ہے تو جس کام کو انہوں نے اختیار فرمایا وہ دین ہے تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ دین ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین وہی ہے جو انہوں نے کیا یا جنہوں نے نہیں کیا وہ بدر ہے وہ اس کو دین نہیں کہا جا سکتا تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ ان کا عمل دین ہے اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ بدر ہے وہ دین نہیں انہوں نے تدفین کے بعد قبر پہ اذان نہیں کری انہوں نے تدفین کے بعد قبر پہ اذان نہیں کری انہوں نے جنازے کے بعد دعا کا اہتمام نہیں کیا تو انہوں نے اذان کے ساتھ اخلاق وسلم نہیں کہا وجہ کے جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام دین نہیں کیا تو جو انہوں نے کیا ہے وہ دین تو یہاں اللہ تبارک وطالعہ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ صحابہ کیا ہم معیار دین ہیں اگر دیکھنا ہو کہ ہم دین پر ہیں یا دین پر نہیں ان کی زندگی کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لیں اگر ہمارے اعمال ہمارے طریقے ان کے مطابق ہیں اس معنی ہے کہ ہم دین پڑھیں اگر ان کے مطابق نہیں اس معنی ہے کہ ہم دین پر نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شکار کے سلسلے میں احکامات بیان فرمائے ہیں اور صفحہ ایک سو انچاس پہ اللہ تبارک فرمائی کہ جو اہل کتاب ہیں اہل کتاب عورت سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ لیکن کیونکہ اس کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے اس لیے اس کی تفصیل میں لانے کی ضرورت نہیں بنیادی بات یہ دین میں نے ہے کہ اہل کتاب عورت سے وہاں نکاح ہو سکتا ہے کہ جہاں غیر اہل کتاب یعنی مسلمان عورت موجود نہ ہو یہ نکاح ایک ضرورت ہے ایک ایسی جگہ پہ میں چلا گیا جہاں مسلمان عورت موجود نہیں ہے صرف اہل کتاب تو وہاں اہل کتاب عورت سے نکاح ہو سکتا ہے مگر اس اہل کتاب عورت کے ساتھ جو اہل کتاب ہو اپنے عقیدے پر ہو اور دوسری بات یہ پہلی بات تو یہ کہ وہاں مسلمان عورت موجود نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب عورت ہو تو واپسی اہل کتاب ہو اہل کتابوں میں بھی بے نہ ہو اہل کتاب میں بھی جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن اسلام سے بیزار ہیں ان میں ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں تو اہل کتاب ہو بے دین نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو بازاری عورت نہ ہو چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا مہر بھی ادا کیا گیا اور پانچویں بات یہ ہے یعنی محل اس کا ادا کیا گیا یہ نہ ہو کہ وہاں اس سے کچھ وصول کرنے کے لیے نکاح کیا جا رہا اور پانچویں بات یہ ہے کہ آگے یہ توقع ہو کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ میرے دین پر رہے گی اگر اس کا امکان نہ ہو اور یہ امکان ہو کہ وہ اس کے دین پر جائے گی تو پھر نکاح نہیں کیا جا سکتا تو یہ شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتے ہیں ہم نے ایک مسئلہ پڑھ لیا اگر قرآن نے کہہ دیا کہ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتے ہیں اہل کتاب نے جہاں اہل کتاب سے جہاں نکاح کی اجازت دی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارات کی فرما دیے ہیں اور جس کی وضاحت حضرات علماء نے فرمائی نمبر ایک سو انچاس سے رکو نمبر دو ہے کیا الذین آمنوا اذا قمتم دی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے احکامات بیان فرمائے ہیں وضو کے چار فرض بیان فرمائے ہیں یہ چار چیزیں وضو اردو ہیں چہرہ دھونا کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا چوتھائی سال کا مسا کرنا اور تخن سمیت قوم ہونا یہ چار فرض ہم کہتے ہیں تو ان کا ذکر ہے بے روح کی سیکھوں تو اس میں سروں کے مسا کا ذکر ہے لیکن اس کا تعین نہیں ہے اور یہ تعین حدیث پاک سے ہوتے ہیں السلام کی عمل سے ہوتے ہیں جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے اور اس کے بعد یہ بات اشاد سمجھ دی کہ اگر دل فرض جنابت کی حالت ہو جائے تو پھر غسل کیا جائے اور پھر یہ کہ اگر بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اگر وضو کی ضرورت ہے یا وقت کی ضرورت ہے تو پھر پاکیزگی کیسی حاصل کی جائے تو یہ سمجھ ہی من سے حاصل کی جائے اس آیت کا جو شان نظور ہے وہ غزوہ بنو المطلف سے حضرت جہاد کے لیے تشریف لے گئے اس سفر میں جو واقعات چند ہوئے ہیں ایک واقعہ دوسرے نور میں انشاءاللہ تفصیل چاہے گا ایک واقعہ یہ کہ نبی احساط السلام کے ساتھ اس سفر میں ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ تھی صحابیات رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں اس سفر میں لیکن نبی علیہ السلام جس جہاد کے سفر کے لیے بھی تشریف لے آتے تھے تو اللہ کا بار بتا رہے کہ حکم بار کسی نے کسی گوریا مطالعہ ام المومن رضی اللہ عنہ کیونکہ نبی علیہ السلام مردوں کے نبی بھی تھے عورتوں کے نبی بھی تھے تو اس لیے امہات مومنی رضی اللہ عنہ ذریعہ تھی عورتوں کے مسائل کا تو حضرت کے ساتھ کوئی نہ کوئی عمر مومنی رضی اللہ عنہ ہوتی تھی اور اس کے لیے نبی اسلام سے کہا گیا تھا حضرت آپ کا جی چاہے جس کو چاہے اپنے ساتھ لے لیں لیکن نبی علیہ صاحب السلام یہ اختیار کے باوجود بھی عدل کا اصول اختیار فرمایا اگر حضرت اپنی مرضی سے کسی کو لے جاتے تو بھی عدل کا اعتراض کچھ کو نہیں ہو سکتا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا قرآن فرماتے تھے تو جس کا نام نکلتا تھا اس کا ساتھ یاد رکھے تو اس سفر میں امر مومنی السلام کے ساتھ تھے جب عمر مومنی عائشہ رضی اللہ عنہ جانے لگی تو انہوں نے اپنی ہمشیہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے ان سے پڑھی تھی اور اسما رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے ہار جو ہے وہ اپنا دے دیں آرین میں حضرت کے ساتھ سفر میں جا رہی ہوں اور جب وہاں سے واپس آؤں گی یہ ہار رات کو واپس کر گی تو انہوں نے یہ حال لیا اور لے کر چلے اور حال کی وجہ سے یہ دو واقعات ہوئے ایک واقعہ یہ ہوا کہ راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ٹھہرنا تھا اصل کے بعد قافلے رکتے تھے اور میں اندھیرے میں قافلے چلتے تو اصل کے بعد ایک جگہ اصل کے وقت میں ایک جگہ قافلہ رکا تھا وہاں رات پڑو کرنا تھا تو سامان وغیرہ حضرات صاحب کرام اتار کے رکھ چکے تھے پانی کی تلاش گئی گرد نواہ میں پانی تلاش کیا جائے تاکہ اس سے جو ہے وہ وضو بھی کیا جائے اور کھانا پکانا جو ہے وہ بھی کیا جائے تو صحاب کرام نے آ کے عرض کیا کہ حضرت اس جگہ ہم نے دیکھا ہے گرد نوا میں پانی کہیں میں سمجھا کہ ٹھیک ہے یہاں سے پھر چلو اب حضرت راشد اللہ کا جو معاملہ تھا یہ تھا تو ایک ڈولی میں سوار ہوتی تھی ایک تھی ان کی جس کو حوجت کہتے ہیں اس کے جب پردے ہوتے تھے تو یہ تشریف فرما ہوتی تھی اس میں تو جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ان کی حوضت کو اٹھا کے سواری پہ رکھ دیتے اونٹ پہ رکھ دیتے اور جس جگہ قیام فرمانا ہوتا تھا حضرت کا خیمہ لگتا تھا تو حوجت کو اتار کے اس خیمے میں لاتے تھے اور پھر وہ باہر چلے جاتے تھے ایسے رہا اس میں سے باہر تشریف لاتی تو خیمے میں منتقل ہو جاتی تھی تو یہ سلسلہ سفر میں چلتا تھا تو نبی علیہ السلام السلام کا خیمہ تو فوراً لگا دیا جاتا تھا جیسے ہی حضرات کہیں پہنچتے تھے تو سب سے پہلے یہ فکر ہوتی تھی جی کہ نبی حضرت اسلام کو انتظار نہ کرنا پڑے اس لیے سب سے پہلے تو حضرت کا خیمہ جو تھا وہ جیسی صورت میں ہوتا اس کو اتار کے فوری طور پہ اس کو قائم فرما لے کے حضرت قائم فرمائے تو نبی علیہ السلاط والسلام اپنے خیمے مبارک میں تھے ایک حضرت جی حضرت پانی ہم نے تلاش کیا ہے پانی نہیں ہے تو حضرت ہمارے ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں تو اب آگے چلنے کا جب فرمادی حضرت نے تو صحابہ انہوں نے اپنے سامان جو ہے وہ دوبارہ جو کھولے تھے ان تمام سامانوں کو باندھا اور رکھ دیا اوپر اب اوپر رکھ دیا آپ تجار کھڑے تھے اس میں ایسے لا رہے ہیں یوں اپنی گلے پہ ہاتھ ڈالا اور میرا تو ہار نہیں اب ہاتھ تلاش کرنے لگی کیونکہ یہ آریتن تھا مانگا ہوا تھا تو واپس کرنا تھا تو اب ہماری طرح کا ماحول ہوتا مزاج ہوتا کہ اچھا کیا ہے گمی ہو گیا نا کون سی کیا مت آ گئی اس کی چیز کی جائے اس کی پھر پوری خبر گیری کی جائے اس کا خیال رکھا جائے یہاں تک میں کسی کو تکلیف نہ ہو کہ یہاں سے جو اس کا جائیں گے تو خلا میں جانا ہو تو ابھی جوتی اپنی تو ملے گی قسمت سے جس کی جوتی ملی وہ پہن کے چلے گیا اب وہ بھی آیا وہاں سے پریشان کھڑا ہوا ہے اب وہ کیا کرے میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گیا تو پروگرام سے میں فارغ ہوا تو باہر نکلا تو ڈیوٹی نہیں تھی اب میں جو صبر کیا اس بات پہ ڈیوٹی ہی گئی ہے تو اللہ کا کرم ہے باقی تو ہر چیز محفوظ ہے تو میں وہاں سے نکلنے لگا تو بیچارے کئی لوگ پریشان ہوئے کئیوں نے اپنی چوٹیاں دے دی گھر یہ ٹائم ٹائم میں نہیں کرنی ایسے جاتا ہوں بیٹھنا تو سواری بھی ہے تو گھر دوسری ڈیوٹی ہے ابھی میں وہاں سے دو ہی چلا تھا ایک ساتھ بیت خراب سے کرا جو کہ ان کی اب اس بات کا تو خیال نہیں ہے کہ یہ میں کی ڈیوٹی لے کر جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ایک عادت یہ ہے کہ ہم اس کے بیت اس پر جاتے ہیں کہ جب قاصد اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں لیکن یہ فکر میں ہوتے ہیں اور کی وجہ سے جو ہے کسی کی چیز دیکھنا یہ ہمارا ذہن کام نہیں کرتا اس کا احساس نہیں میرے سے کس کو کتنی تکلیف ہوگی اور شرعی طور پر یہ انتہائی ممنوع ہے کہ آپ کسی کی جوتی بے علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ شہری طور پر انتہائی ممنوع ہے کہ آپ کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھائیں یہ سخت منع ہے اور دوسرے کو پریشان کرنے کا گناہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے تو بہرحال اللہ عنہ نے کیونکہ یہ آگے لیا تھا اس لیے ان کو یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ میں نے یہ واپس کرنا ہے اس لیے اس کو تلاش کرتی ہے اب تلاش کرتے ہیں نہیں تو ہمارے لیے میں کر رہا ہوں کہ بہن تو لڑ کیوں رہی ہے اور بیس روپئے کی تو تیری چیز تھی اور اس کے تو لڑ رہے چاہے ایک روپئے کی بھی ہو ایک پیسے کی بھی ہو چیز ٹھیک ہے ہمارے واپس وہ کہتے ہیں مجھے وہی چیز آپ واپس کریں تو اس کی خبر گیری رکھنا جو ضروری ہے کسی سے کچھ چیز لیں پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو واپس بھی پہنچائیں تو لہٰذا ایسے جگہ تلاش کرتی ہیں نبی علیہ السلام ہم دیکھا کہ تلاش کریں گے حضرت ان کے ساتھ تلاش کراتی ہے ادھر دیکھا ادھر دیکھا یہ دیکھا ادھر نہیں تو ایسے رضی اللہ عنہ ایسے تھک ہار کر جیسے مایوسی کسی کی افیکٹ ہوتی ہے کہ اب نہیں مل رہا تو ایسے بیٹھ نہیں آلتی پالتی مان کر بیٹھ نبی علیہ السلام السلام بھی تھکے ہوئے تھے جہاد کا سفر تھا وہ تو حضرت نے ان کی مبارک گوشت کے اندر اصل مبارک رکھا حضرت سے مل جا کر اب قافلہ پورا کو پورا کھڑا ہو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت نے کہا حضرت یاد کی فہزادی کی وجہ سے ساری رکاوٹ ہے تو ابو بکر صدیق حضرت اللہ کو بہت حال کے نرم مزاج تھے اس بات پہ غصہ آیا کہ میری بیٹی کی وجہ سے یہ پورا قافلہ رکا ہوا ہے اتنی لوگوں کو تکلیف انتظار کی ہو رہی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت غصے کی حالت میں انگلستان کے خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا جائے کہ ان کی جو بستیوں میں نیچے جو نرم جگہ ہے وہاں کے زور زور سے ہاتھ مارے کہ تیری وجہ سے سارے قافلے رکا ہوا طاہر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن میں اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی کہ میرے ہلنے سے نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل رہا ہوتا میرے السلام کی آنکھ کھلی پوچھا کہ کیا ہے کہا کہ اس کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے نماز جا رہی ہے اصل کی نہیں تو آج کا دور نہیں کوئی حاضر نہیں دو نماز لیں گے نماز کا وقت جا رہا ہے لوگوں کو کھانے پینے کی تکلیف ہے پانی نہیں ہے اس لیے آگے جانا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز جا رہی ہے نماز کی فکر ہے وضو کے لیے پانی کیا کیا اور اس کی وجہ سے کافی ہو گئی اللہ نے یاد نازل فرما دی کیا حضرات صاحب ہے کہ رام اللہ کیوں پریشان ہوتے ہو میرے نبی علیہ السلام کی بیوی کی برکات سے تم یہ حکم لے لو کہ تم تجم کرماز اس پہ حضرت رضی اللہ عنہ ہو ایمان لانے والوں میں ساری تعلیم انہوں نے سمایا کہ اے ابو بکر اے ابو بکر کا گھرانہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری وجہ سے اس عمر پہ کتنی رحمتیں ناخل ہوئی یہ تجمن کا حکم جو ہے اس کی یاد یادگار سفر نمبر ایک سو پچاس پہ اللہ کا بتا رہے ہیں یہ بات یا ایمان والوں اسی رکو کے ایمان والوں کی گواہی جو ہے وہ سچی گواہی دیا تو اور اس کے بعد اللہ کا بتا رہے ہیں ایمان اور پخت والوں کا انجام بیان فرمایا نمبر ایک سو اکاون پہ یہ رکو نمبر تین ہے بالکل اللہ کا بنی اسلاتی اس پہ اللہ تعالیٰ رہا ہے بات اچھا فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کچھ ہدایات دی تھی لیکن ان میں یہودی تھے یا عیسائی تھے انہوں نے ہماری لاپرواہی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ایمان والے تم ان کے انداز اختیار کرنے سے بچو سفر ایک سو بیانوے پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ بیان فرمایا کہ یہ ان کے عقیدے تین ہیں عیسائی اسلام کے حوالے سے ان کے تین عقیدے ہیں ایک عقیدہ ہے اس کو عقیدہ آئینیت کہتے ہیں آئین کے ساتھ عقیدہ آئینیت کہ جس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بینی عیسیٰ علیہ السلام ہے اوپر اللہ کا نیچے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نافذ ہو گیا اس کو عقیدہ اہمیت کہتے ہیں کہ عیسیٰ کون ہے وہی اللہ اللہ کون ہے وہی عیسیٰ یہ یا اہمیت دوسرا عقیدہ ان کا ہے جس کو عقیدہ ابلیت کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کا تیسرا گروہ ہے جو عقیدہ تخلیص میں ہے کہ یہ تین چیزیں مل کر اللہ بنتی ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور منجم رضی اللہ عنہ پھر اس کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ عنہ ان تین سے مل کر معبود بنتا ہے ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور جب علیہ السلام ان تین سے مل کر معبود بنتا ہے تو یہ ان کی مختلف شاخ ہیں تو اس مقام پہ اللہ تبارک وطارہ نے نفی فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بعد صفحہ ایک سو ترپن اور یہی عقیدہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ وہ جو آسمان پہ تھا وہ عہد تھا اور زمین پہ نیم کے پردے میں آ گیا وہ احمد کی شکل میں ظاہر ہوا ہے یہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ہی ہیں جو مین کے پردے میں زمین پر آئے ہیں تو اس قسم کے عقائد ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور اسی میں ایک عقیدہ ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ نبی اسلام جو ہے وہ نور نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں یہ بھی اسی عقیدے ہی کی شاخ ہے تو وہ عقائد جو عیسائیوں کے تھے اللہ نے ان عقائد سے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور ہم نے آج اپنے آپ کو ان عقائد میں ڈھال رکھا ہے سفر میں ایک سو ترپن پہ اللہ کا وطالعہ نے عطالہ اور ایسا ان کی دور دی کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں جو کرتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سرمایہ کہتا نہیں اللہ کا آزاد بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد بھی فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اللہ کے آزاد کا خوف بھی ہو ان دونوں کے امتزاج کو ایمان کہتے ہیں اور اس کی کامل ترین شکل اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں کر دیتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ فیصلہ ہو گیا کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے ایک انسان ہے وہ جنت میں جائے گا تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہوں اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جنت میں جائیں گے اور ایک انسان کے میں فیصلہ ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا تو میں خوف رکھوں گا کہ وہ میں ہوں خوف بھی انتہا درجے کا امید بھی انتہا درجے کی یہ ہے ایمان اسے ایمان کیا ہے بہین الخوفی ور خوف اور امید کے امتزاج کا نام ایمان ہے اور نبی علیہ السلام نے بات اشاعت فرمائی کہ تین کی بخش نہیں ہوگی ایک تو مشرق کی بخشش نہیں ہوگی اور ایک فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی جو اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ گناہ کرتے جی کیا ہے جی اللہ بخش دے گا تو یہ رحمت کی امید پہ گناہ کر رہا ہے اور بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کسی باتیں ہاں کہ جب مولوی بخشے جائے تو ہم بھی بخشے جائیں گے مولوی بخشا جائے گا بے عمل مولوی بھی بخشا جائے گا یہ خبر بھی نبی علیہ السلام نے دی فرمایا کہ قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا فرمایا کہ اس وقت وہ لوگ جو بے عمل علماء ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے جو اعمال کے جو پڑھنے ہیں نیکی والے نہیں جھک رہے ہوں گے ہاتھ دیکھنے والا دیکھ رہا ہوگا کہ یہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں اور میں بھی اس اصل میں ایک بادل کا ٹکڑا اوپر سے ظاہر ہوگا اور ان کے میں آ کے داخل ہوگا اور اس سے پڑ رہا اس پر جھک جائے گا مبارک مبارک کی آوازیں آئیں گی اور اس کی بخش پر فیصلہ ہو گیا حیران ہو کر پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے کہا جائے گا یہ بذات خود تو بے عمل تھا لیکن یہ لوگوں کو جو درخت دیتا تھا جو بات بتلاتا تھا وہ صحیح بتلاتا تھا تو اللہ کا دین یہ رحمت ہے اس رحمت سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا لہٰذا یہ بادل کی شکل میں یہ اس کے میں ڈالا گیا اس لیے کسی کو غلام یعنی بخشے دیا جی ہاں، کہ میں بھی بخشا جاؤں گا یعنی کہ جتنا گناہ گار سے گناہ گار انسان ہے کتنا بد عمل سے بد انسان ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہ یہ بخشا گیا تو میں اللہ کا نظام ہے کچھ معلوم ہے کہ آخری لمحات میں اللہ بتا رہا اس کو توبہ کی دے اور وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں آخری وقت کے اندر بگڑ جائیں تو اللہ کی یہ شان بے نیازی ہے اور وہ اللہ کبار مطالعے کی رحمت ہے یہ شان بے نیازی ہوں جنو علان بجین علی السلام کا بیٹا ایمن نہیں لایا نشان بے نیازی ہوں ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان نہیں لایا یہ شان نہیں کہ نبی علیہ کا چچا ابو طالب جو حضرت کا معاون رہا ہے اور حضرت کے ہر موقع پہ ساتھ ساتھ حضرت کے رہا ہے لیکن ایمان کی ضرورت نصیب نہ ہو سکی بیوی ایمان لائی بچے ایمان لائے لیکن خود ایمان نہیں لائے خود بیٹے جا کر عبد اللہ کو ترغیب دی ایمان کی لیکن خود ایمان نصیب میں نہیں تھا یہ اللہ کی بینیازی ہے تو اللہ کی بے نیازی سے لڑنا تو فرمایا کہ تین کی بخش نہیں ہوگی ایک مشرق کی بخش نہیں ہوگی ایک وہ جو اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرے تو اس کی بخش نہیں ہوگی اور ایک اس کی بخش نہیں ہوگی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو یہ حضرت میں اب اتنا گناہ گار ہوں بس میری تو اللہ بخش کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک تمام انسان کھڑے ہوں ایک میدان کے اندر ایک ایک انسان کے گناہ اتنے ہوں جتنے کے سمندر کی جھاگ زمین کے ذرے انسان کے جس کے مقام آسمان کے ستارے ان سے بھی زیادہ گناہ ایک ایک انسان کے ہوں اور سارے انسان ایسے گناہ گار کھڑے ہوئے ہوں اللہ کی رحمت کا صرف ایک جھونکا ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے تو ہمارا کہ یہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت پر جو گناہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کا اللہ کی جواریت کا اللہ کی صحالیت کا منکر ہے کہ یہ بھی کافی ہے اور جو مایوس ہیں وہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کا بار بتا رہے کہ غفاریت و غفوریت کا منظر ہے اس لیے وہ بھی کافی ہے پاس کا منظر تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں اور اللہ کا بات بتا رہا کہ اللہ کو بے خوفی نہیں فرمایا کہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ لازم ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اللہ کی احمد کی امید بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اسی مقصد کے لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور علیہ السلام کو بھیجا یہاں فرمایا کہ بشیر اور نذیر بنا کر یا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تاکہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور سفر میں ایک سو ترپن کے آخر ایک سو یہ نمبر چار ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بَشَرٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جی نے علیہ السلام سے فرمایا کہ شام اور فلسطین کا علاقہ یہ بیت مسجد کا علاقہ میں نے آپ کی امت کو دینا ہے بنی اسرائیل کو تو آپ ان سے فرمایا کہ وہاں چلیں جہاد کریں تو جہاد کریں اللہ تعالیٰ یہ علاقہ ان کو دے گا اللہ یوں بھی دینے پر قادر ہے یہ اللہ کا ایک نظام حکمت ہے تو موسیٰ نبی جی علیہ صاحب اسلام نے حکمت عملی کے کہا بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کا ایک نمائندہ لیا اور ان بارہ افراد کو بھیجا اس علاقے بیت المسجد کی اس وقت پہ جو قوم حکمران تھی اس کو قوم اجمال اقام کہتے ہیں آئین کے ساتھ اجمال کا یہ اجمال کا قوم تھی یہ بڑی طاقت والی قوم تھی لمبے قدر تھے اور بڑے جنگجو تھے ذرائع وسائل بھی ان کے پاس کافی تھے آج امریکہ کو سپر پاور کی حیثیت حاصل ہے اس زمانے میں کا قوم کو یہ حیثیت حاصل کی مرکز یہ ہے امریکی بوتل ہیں عمار کا بوتل نہیں تھے کیا امریکہ کی حالت سے یہ ہے کہ اگر کسی طالبان میں کسی آدمی کو دیکھ لیں تو دستہ دیکھ لیں تو یوں کب کبھی جاری ہوتی ہے کہ دیکھنے والے خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اسلحہ ان کا گرنا شروع ہوتا ہے تو تو تو یہ یہ ان کی اس لیے دوسروں کے سہارے سے وہ چل رہے ہیں قومی مالکہ تھی حضرت علیہ السلام نے حکمت عملی کے تحت بارہ افراد بھیجے وہ گئے انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو بڑی طاقت والے لوگ ہیں لمبے لمبے ہیں اور ان کی اجازت ہونا کہ اس بات پر ذکر نہ فرمانا اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے یہ حکمت عملی کے ساتھ تھا تعداد کے حساب سے ہم چلیں ان کا مقابلہ کریں باقی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کامیابی کا یہ ذکر نہ کرنا ان میں سے دو نے تو موسا علیہ السلام کی اس ہدایت پہ عمل کیا باقی دس نے اپنے اپنے قبیلے والوں کو بتلا دیا کہ ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات ہے اب جب موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ان نتیحا قومن جباری وہ تو بڑی طاقت والے لوگ ہیں ہم ان کے مقابلے میں ہم نہیں جا سکتے اب جو دو آدمی ان میں ایک کا نام حضرت قالب ہے ایک کا نام حضرت یوش ہے حضرت یوش بجین السلام موسم بعد نبی ہوئے اور حضرت طالب تھے ان دونوں نے سمجھا یہ دو آدمی تھے جنہوں نے حضرت ہدایت عمل کیا انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرو چل پڑو جیسے ہی وہاں پہنچیں گے ہم نے تو صرف قدم ہی رکھنا ہے کامیابی تو اللہ نے دینی انہوں نے کہا کہ نہیں کیا السلام اظہب اندا ربو کا فقاط چلا نہ ہم نہ نہیں جانیں گے اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے نا اللہ انسانوں کی تعداد کا محتاج ہے اگر نہیں انداز کیسے اختیار کیا جائے کہ اللہ تبارک رہا کیا ہمارا محتاج ہے نہیں جب ہمارا محتاج نہیں تو ہمارے جانے سے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا لہٰذا آپ اکیلے بھی چلے ہیں کامیابی تو اللہ ہی نے دینی ہے ایک کو بھی دینی لاکھ کو بھی دینی تو لہٰذا ہم جب چھ سات لاکھ ہیں ہمیں بھی اللہ نے کامیابی دیں گے آپ کو اکیلے کو کامیابی تو اللہ نے دینی ہے ہم نے تو نہیں لینی کامیابی تو لہٰذا آپ تشریف دے رہے ہیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے ہم یہاں ایسے انتظار کر رہے ہیں جب کامیابی ہو جائے تو کسی آدمی کو بھیج دیں ہمیں اطلاع دے گا ہم حاضر ہو جائیں اس قدر بے ادبی اور گستاخی کی بات اس کے مقابلے میں نبی علیہ سات اسلام بازل کا موقع ہے حضرت سے اطلاع ہوں کہ اہل مکہ نے ایک قافلہ بھیجا ہے ملک شام کی تجارت کے لیے کہ اس سے جو منافع حاصل ہوگا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں اس میں رقم نہ دی ہو کہ اس سارے خیر میں میں پیچھے کیوں رہوں کہ نیکی کا کام ہو نہیں جہاں شیطانی کام ہوگا وہاں ایک بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لے رہا ہو تو اس میں میں کیوں پیچھے رہوں تو ہر ایک گھرانے نے اپنی رقم دی تھی اس میں شراکت کے لیے تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں اب جب یہ قافلہ ملک شام سے واپس آیا نفع لے کر سرمایہ بھی نفع لے کر میرے ساتھ میں اطلاع ہوئی حضر نے فرمایا کہ اس قافلے کو راستے میں روکا جائے اور جو کچھ مال ہے کچھ بھی ہے حضرت نے اعلان فرمایا کہ قافلہ آ رہا ہے اس پہ حملہ کرنا ہے چلو حضرات صاحب ہے کہ انہوں نے نہ اپنا قلعہ اٹھایا نہ کوئی کہ حضرت حکم فرما دیا بس اس کے بعد چل پڑے تاخیر کی گنجائش میں جب چلے تو ابو سفیان رضی اللہ ہو امیر قافلہ تھے پچاس افراد کا قافلہ تھا انہوں نے حکمت عملی کی دو کام کیے ایک یہ ہے کہ احتیاط نے راستہ بدل اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اطلاع بھیج دی کہ قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے لہٰذا قافلے کے حساب کے لیے فوراً پہنچے تو وہاں سے ایک ہزار افراد کا لشکر روانہ ہوا جس میں نو سو پچاس جنگجو تھے لڑنے والے پچاس جو تھے وہ گوداؤں تھے یہ جو خدمت کرنے والے کھانے پینے کا اہتمام کرنے والے یہ ہزار وہاں سے چلے اور حکمت عملی یہ اختیار کی کہ ہر روز کا خرچہ ایک ایک بڑے سردار کے ذمے تھا اور جس دن غزل کا انعقاد ہوا ہے اس دن پورے دن کا خیزات حضرت عباس رضی اللہ اب یہ حضرت چھڑے گئے اب جب یہ گئے نبی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے تو حضرت اگر عالم الغیب ہوتے تو رابطہ کون اختیار احتیاط وہی کہ جس میں قافلہ جا رہا تھا لیکن قافلہ نکل گیا نکل گیا آگے پہنچے تو آگے خبر آ گئی کہ لشکر آ رہا ہے نبی احساس نے جائزہ لیا تو تعداد تین سو تیرہ ابراہیم کے سامنے آنے والے حضرات ایک ہزار اور مسلح سب کچھ موجود جہاں تین سو تیرہ اب ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ ایک حضرت سے فرمایا کہ تعلق رضی اللہ ابراہ ہو جب تعلق کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں اور دریا اردن کو عبور کیا تو اردن کو عبور کر کے دوسری جگہ جانے والے تھے ادھر لشکر کثیر تھا لیکن پانی پینے کی وجہ سے بزدل ہو گئے تو جنہوں نے حکم کی تعمیر کی پانی ایک کلو پیا اور جنہوں نے اس میں بھی تقرے کا اظہار کیا کہ ایک کلو پانی بھی نہیں پیا یہ دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا تو تعلق نے فرمایا کہ تعداد جنوں کا تین سو تیرہ ریسام نے کہا فرمایا کہ تعداد جنوں تین سو تیرہ فرمایا جیسے اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمی اللہ ہمیں آج اللہ نے بھی کامیابی عطا فرمائی اب یہ تین سو تیرہ کی تعداد تلواریں تین سو تیرہ آدمی تلواریں کل آٹھ باقیوں کے ہاتھ میں کیا کھجور کی چھڑیاں جا تو رہے تھے تجارتی قافلے کے لیے تو کوئی تلوار لے کے جاتا کوئی چھڑی سے پٹائی کرتا اور سامان چھین لیتے چھیننا تو سامان تھا اب صورت حال بدل گئی جب بدل گئی نبی اسلام نے ہمایا کہ کیا کیا جائے بالخصوص انصار رضی اللہ سے نبی اسلام کو معاہدہ یہ تھا جب تشریف لائے تھے پہلے مدینہ کا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو آگے یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے یہ بات طے نہیں تھی تو نبی علیہ رحصاط اسلام چاہتے تھے کہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ ہو ان سے رائے لے لی جائے اگر یہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہوں تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو ان کو واپس بھیج دیا جائے پھر مہاجرین میرے ساتھ چلیں اور ہم مقابلہ کریں اب نبی اسلام نے فرمایا تو حضرت کے ایک طریقہ کار تھا کہ یوں پوچھتے کہ ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو اور ساتھ کیا کہتے ہم نہیں چلتے کہ یہ نبوت کی نافرمانی ہوتی تو حضرت نہیں فرمائے والی یا جو انداز لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کہنا چاہیے اب آپ کا ذہن نہیں آپ کا دل ایک بات کی گولی دے رہا ہوگا یا دل اس بات کی گولی دے رہا ہوگا کہ سب سے پہلے کون اٹھا ہوگا جس کے کہا ہوگا حضرت ہم آپ کے ساتھ ابو صدیق رضی اللہ کہ ابو بکر کے معنی ہی یہی ہیں کہ ہر نیکی اور اچھائی کے کام میں پہل کرنے والا پہلی آواز ہی ابو رضی باکر کھڑے ہوئے فوائد حضرت آپ حکم دیں مشورے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ حکم دیں ہم آپ کی تعمیر کریں گے اس بعد عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے پھر حضرت علی رضی اللہ ہو کھڑے ہوئے اب یہاں آپ حضرت حیران ہوں گے عثمان رضی اللہ ہو کھڑے نہیں ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ جب نبی اسلام مدین سے چلنے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ تھے تیار تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی دوریہ محترمہ نبی علیہ السلام اسلام کی دختر نیک اختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ شدید بیمار تھی شدید بیمار تھی لیکن بیٹی کی بیماری کے باوجود بھی دین کے کام میں رکاوٹ نہیں حضرت نے عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھا کہ عثمان کیا تم اس بات پہ راضی نہیں تو میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ اور اللہ تمہیں جانے والوں کا عزر عطا فرما دیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے حکم کی وجہ سے رک گئے تو یہ ساتھ نہیں تھے بعد میں نبی اسلام نے جو مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا ان کو بھی وہی حصہ ملا اور ان کو بھی وہی بشات سے ملی جو دیگر ہزار شرکا کو عطا کی تو بہرحال نبی اسلام نے جس سے خوشی کا اظہار فرمایا حضرت نے صرف فرمایا عشید والی یا جوہنار میں کہ لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ کو کھڑے تھے حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا کہ حضرت ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ گواہی دی ہے اللہ کے توحید کی اور گواہی دی ہے آپ کی رسالت کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے مشورے کی ضرورت نہیں بلکہ حکم کی ضرورت ہے کہ ہم تعمیر کریں آپ ہمیں حکم دیں ہم بنی فیب سے نہیں کہیں گے ایزاب ابو کا پتا کی رائے نہ پائے کہ آپ تشریف لے جائیں ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں نہیں بھلے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کو لڑنے بھی نہیں دیں گے آپ کے آگے بھی ہم لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی ہم لڑیں گے آپ کے دائیں بھی ہم لڑیں گے آپ کے بائیں بھی ہم لڑیں گے آپ کو دلوار چڑھانے بھی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں آپ اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں حضرت کا وجود اقدس ہوگا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اللہ کی مصر نازل ہوگی آپ کو برکات کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لڑیں گے ہم نبی علیہ اسلام کے چہرے انور پہ مسکراہٹ پھیل گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے جذبات یہی تھے اور ہر ایک کو یہ حسرت تھی کہ کاش کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی مسکراہٹ کا ذریعہ میں بن جاتا آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کا عمل ایسا ہے کہ نوز بلّہ میں نبی اسلام کے دل دکھانے کا سبب ہم بن رہے ہیں نبی علیہ السلام اسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا حضرت نے تیسری بار فرمایا اشیر والے یا جو ہم نا کو مشورہ دو مجھے کیا کرنا کر حضرت سعد نواز رضی اللہ عنہ کو انصاری صاحبی کھڑے ہوئے اور میں حضرت معلوم ہوتا کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ارے ہمارا کہ تم صحیح ہو تو میں حضرت کیسا معاہدہ کہاں کا معاہدہ ہم سارے معاہدوں سے پائے اس لیے کہ آپ نے تو خلاف ورزی کی ہے ہم سے پوچھ کے تھوڑی چلے گئے کہ اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کیا کرو گے راستے میں آگے پوچھ رہے ہیں نہیں یہ بات اب کی ہے کہ اللہ نے یوں نہیں چنا ان لوگوں کہ حضرت کیسا معاہدہ کہاں کا معاہدہ جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اب ایک ہی ماہرہ ہے کہ آپ کا حکم ہوگا ہماری تعمیر ہوگی ہمارا مال آپ کا مال ہے جو مال آپ قبول فرمائیں گے یہ آپ کا احسان ہوگا جو مال آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ آپ کا انعام ہوگا آپ ہمیں دور دراز تک لے کر چلیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ ہمیں ساحل سمندر پر لے جا کر کھڑا کر دیں اور حکم دیں کہ سمندر کے اندر کود جاؤ تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے ہم ایک لمحہ سوچے بغیر اس کے اندر شامل اس طرح سے ہمارا کہ ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں تو چنے گئے یہ فرق ہے بنی اسرائیل کا یہ موس علیہ السلام کے ساتھ ہی اور یہ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کرام رضی اللہ عنہم ایک کا فرق تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے یہاں دعا کی ہے اللہ سے کہ اللہ کہ میں تو اپنے اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی ہارون اسلام کا اختیار رکھتا ہوں باقی ان لوگوں کا اختیار نہیں رکھتا تو تو اے اللہ کہ ہمیں ان سے جدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر چالیس سال تک کے لیے اس شہر میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے تو اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے اور یہ صحرا جس میں بھٹکے ہیں اس کی چوڑائی بارہ ہے کل بارہ میل تو بارہ میل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کلو میٹر بنتے ہیں انیس کلو میٹر بڑھیں گے انیس بیس کلو میٹر کی چوڑائی صبح کو چلتے ہیں کیک کو عبور کرنا ہے اس سے پار نکلنا ہے پورا دن چلتے شام تک چلتے جتنا فاصلہ طے ہو جاتا تھا باقی تھوڑا رہ جاتا ہمت نہیں جواب دی جاتی آپ تو نہیں جا سکتے صبح اٹھ کے بعد یہ فاصلہ طے کرے جب صبح اٹھتے تھے تو اسی جگہ پہ ہوتے تھے جس جگہ ہر صبح چلے تو اللہ نے چالیس سال تک موس علیہ السلام کے اوقات کی ہو گئی حالم السلام کے اوقات کی ہو گئی جو پچھلی نسل تھی وہ بھی ختم ہو گئی یہ میں یہ بھٹکتے رہے نئی نسل تیار ہوتی رہی وہ بھی ان کی ختم ہوئی پھر حضرت یوشی علیہ السلام تو موس علیہ السلام کے جانشین ہوئے اللہ کے نبی کے ان کی قیادت میں پھر بیت المقدس کی فتح ہوئی ہے تو حضرت موس علیہ السلہ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ فمایا کہ آپ ان کا افسوس نہ کرنا یہ ایسے ہی چالیس سال تک بھٹکتے رہیں گے اور جب ان کی اصلاح ہوگی اس کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کے بعد یہ رکو نمبر پانچ ہے سفید ایک سو چودہ کے ایک سو پچپن پر اور اس سے اللہ تبار ہیں حضرت اعظم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے میں ایک بیٹا قابل ہے جو حضرت کا پہلا بیٹا تھا اور دوسرا بیٹا حابی ہے جو دوسرا بیٹا تھا ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ ایک بچہ حضرت صبح کو جنتی تھی خالی کو جنتی تھی ایک بچہ شام کو جنتی تھی حضرت رضی اللہ عنہ انسان بشر کی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی ان کو پیدا فرمایا تھا تو ہماری بھی طرح کا ان کا نظام تھا تو سال کے بعد ہی بچہ لیکن اتنا البتہ یہ تھا کہ ایک بار میں وہ دو بچے جنتی تھی ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی تو انہوں نے کل بیس بار بچے جنم لیے ہیں تو چالیس بچے ان کے ہوئے ہیں بیس لڑکے تھے بیس لڑکیاں تھیں اور اس کے بعد پھر حضرت اعظم کی زندگی میں کیونکہ ان کی زندگی یہاں دنیا میں نو سو ساٹھ سال کی تو نو سو ساٹھ سال کی زندگی تھی تو اس میں کتنے ہی نسلیں ان کے سامنے جوان ہو گئی لیکن یہ ہے کہ نظام یہی تھا یہ جو آزاد کے جمنے والی بات ہے میں نے پہلے بھی لذیفہ سنایا تھا یہ جنات کا عمل ہے انسان کا عمل نہیں میں زمانے میں جب مظفر گڑھ میں کالج میں ڈیوٹی دینے کے لیے جاتا تھا تو یہ عظیم ہوٹل سے انٹر کی تو میں ایک بس میں سوال ہوا صبح کے وقت میں جو ایک خاتون یہ ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر کی تھی کیونکہ پرانے وقت کی بجاری بھی اس کو جدید حالات سے معلوم نہیں تھی یا اس زمانے کو جانتی تھی جب لوگ بھاگلپور بھی جاتے تھے تو کریلا کر جاتے تھے کہ شاید قسمت میں پھر ملاقات اب وہ اسی پرانی سوچ کی بجاری تھی تو سمجھتی تھی یہ جو بجارے جا رہے ہیں تو یہ آپ سفر پہ گئے ہیں پھر معلوم نہیں کب ان سے ملاقات ہو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو بیچارے ڈیوٹی والے ہیں روزانہ آئے ہیں جا رہے ہیں تو سردی کا موسم ہے نومبر دسمبر کا مہینہ تھا اس نے کہا کہ وہ اللہ کے پیارو مسلمان بھائیو کہ میری بیٹی نے رات بچہ جنا ہے اور وہ سامنے تالی کے کے نیچے بچاری پڑی ہوئی ہے یہ سردی کی راتیں تو میرا کوئی نہیں اب انسانی ہمدردی ہے سوچ تو ہم نے ہے نہیں یار جلدی سے جیب سے پیسے نکالے لوگوں نے اور اس کو بچانے کو دے دیے اب میں بھی دیکھتا رہا اب میں اس قسم کے خیرات کا نہیں ہاں، کہا میں نے تین چار دن کی بات ہے تین چار دن کے بعد وہ بیچاری قسمتی سے پھر اسی بس بیٹھ تو اس نے کہا کہ بھائیوں بھائی ہو مسلمان بھائی ہو میری بیٹی نے کہا بچہ کہنا ہے بہت ساری تو میرے منہ سے نکل گیا میں نے کہا ماں تیری بیٹی انسانوں میں سے جنگا میں روزانہ رات کو بچہ جنم تھی اب سارے سوال جو تھے وہ میری طرف دیکھنے لگے کہنے کیا میں نے کہا تین دن چار دن پہلے بھی اس کی بیٹی نے بچہ جانا تھا آج پھر اس کی بیٹی نے بچہ جانا اب سارے جو تاجوں دیکھنے لگے اب کس نے اس کی مدد کرنی تھی اب ظاہر ہے کہ ہمارے نصیب میں تو گالیاں اور گالیاں جیسے بھی اتر گئی تو یہ معاملہ جنات کا انسانوں کا نہیں حضرت رضی اللہ عنہ سال کے بعد بچہ زندگی تو ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی تھی اور یہ زابطہ تھا شریعت اس زمانے میں یہ تھی کہ جو ایک وقت میں بہن پیدا ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے شریف ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا اور دوسرے سال والے سے تیسرے سے چوتھے والے سے کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے بارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے جو ایک ساتھ پیدا ہوں گے تو یہ ایک زابی تھا شریف اور ان کی شریعت ایک اصول تھا تو یہ پہلا لڑکا جو پیدا ہوا یہ پیدا ہوا یہ قابل تھا اور اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی جو بہت حسین و جمیل تھی جو دوسرا لڑکا پیدا ہوا ہے دوسرے سال وہ حاضر تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ واجبی صورت کی تھی یہ لڑکے جوان ہو گئے بیس اکیس سال کے ہو گئے تو اس کے بعد یہ طے ہوا حضرت عدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابل کی بہن کا نکاح حابل سے کیا بہن کا نکاح قابل سے کیا تو قابل نے کہا کہ یہ تو میں کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ حسین و جمیل ہے تو یہ اس سے نکاح کر لے اور میں اس کی بہن سے نکاح کروں جو صورت میں جو ہے کمزور ہے تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو آدم علیہ السلام رس نے یہ بھی کہا کہ آپ ہیں تو والے محترم لیکن آپ طرفداری کر رہے ہیں حاصل کی جب میں طرفداری نہیں کر رہا تو زیادہ فیصلہ اللہ سے کرا لو تو اس وقت میں یہ ضابطہ چلا میرے شام تک یہ ضابطہ چلتا رہا کہ یہاں پہ نظام اور ہو گیا کہ جو یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت ہے یا نہیں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ کوئی چیز قربانی کی ایک کھلے میدان کے اندر رکھ دے گا آسمان سے آپ اترتی تھی اگر اس چیز کو جلا دیتی تو اس کی ہے کہ یہ قربانی قبول ہے اور اس کی بات صحیح ہے اسی طرح جو جہاد میں حصہ لیتے تھے تو مال غنیمت بھی آتے وہاں رکھتے تھے اگر مال غنیمت جل جاتا تھا تو اس کے معنی ہے کہ یہ جہاد قبول ہے اگر وہ مال نہیں جلتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد میں کوئی کمزوری ہے اور ہماری شریف میں یہ مال غنیمت جو ہے یہ سب سے زیادہ جس کے حلال ہے اس کو تقسیم کیا ہے یہ اپنے اپنے ضابطے ہیں شریعت کا نظام ہے اللہ نے ہر دور کے لحاظ سے اپنی حکمت کے مطابق شریعت مقرر فرمائی تو لہٰذا حضرت میں تم دونوں قربانی پیش کرو جس کی قربانی اللہ قبول تو موقع صحیح ہو تو قابل جو ہے یہ کاشتکاری کرتا تھا تو اس نے گندم کی قربانی دی اور جو حابیب تھے یہ گلا بانی کرتے تھے جانور ان کے تھے تو انہوں نے ایک دمبا جو سب سے بہتر تھا کہ اللہ کے نام سے قربان کرنا ہے اس لیے اپنے دمبوں میں دیکھا کہ سب سے بہتر تھا وہ اس میں منتخب کیا اس کو آ کے اس جگہ میدان میں پہنچایا اور قابل نے بھی قربانی لینی تھی اس نے گندم تھی تو گندم میں دیکھا تو یہ جانی تو اللہ کے نام پر ایسے جو سب سے زیادہ ناقص ہو جو کسی کام کی نہ ہو جو میرے کام کی نہ ہو وہی دی تو اس نے سات سے زیادہ ناقص جو گندم کی واقع ہمارے اب وہ آگ اٹھ گئی تو اس کے زمبے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور گندم کو چھوڑ بھی تو آج انہوں نے میں دیکھا کہ فیصلہ ہو گیا اب میں یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا تو اس نے حاضر سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا اس نے کہا کہ تجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو قربانی قبول فرماتے ہیں اس کی قبول فرماتے ہیں جس کے دل میں تقوا اگر کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتا اور سب سے اچھی چیز نزدیک ہوتی تو یہ قربانی ہوتی بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا تو اس نے کہا یہ قتل کروں گا تو حاضری نے کہا کہ تم مجھے قتل کرے گا لیکن میں تجھ پہ ہاتھ میں اٹھاؤں گا تو ہمارا کہ اس قدر سمجھانے کے باوجود بھی حاضری نے یہ بات بھی کہی کہ مجھے قتل کرے گا میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا لیکن کسی قسم کی تہذیب اور کسی قسم کی نرمی اس کو متاثر نہ کر قابل نے بھی آ کے اس کو قتل کر دیا جب قاتل کیا تو اس دور میں بھی کسی انسان کی وفات نہیں ہوئی تھی یہ تقسیم کا سسٹم معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اب آدم علیہ نبی علیہ علی اسلام سے تو ظاہر ہے کہ چھپ کے قتل کیا تھا قتل اس لیے کیا تھا کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے پتھر مارا یہ سو رہے تھے حاضی پتھر مارا ان کے سر پہ جس کی وجہ سے وہ وفات گئے اب ان کی لاش کو کیا کریں اب لاش کو اٹھائے اٹھائے پھر تھا کچھ پانی کی جگہ نہیں تھی اب اسی پریشانی کی حالت میں تھا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جب کرتے کرتے ہیں ہیں نافرمانوں کو ضروری کہ کہ دیکھا دو قبرے آئے آپس میں میں لڑے ان ایک قبر مارا گیا دوسرے قبرے نے سے زمین کھو دی اور مردہ قبرے کو اس کے اندر داخل کر دیا تو اب افسوس ہوا کہ ہائے کہ میں تو قبرے کی اتنی بھی نہیں رکھتا کہ میں یہ طریقہ اختیار کر لیتا اور بھائی کو یوں دفن کر دیتا تو اللہ قبارک تعالیٰ نے تکبر کی سزا کیا دی کہ قوے کا شاگرد بنا دیا تو انہوں نے حاضر کو یہ ہے زمین میں دفن کر دیا تو اللہ نے سمایا کہ اس وقت ہم نے ضابطہ بنایا کہ جو بھی قتل ہوگا تو قاتل کو جو گناہ ہونا ہے وہ قاتل کو بھی گناہ اس کے برابر ہوگا تو دنیا میں جیسے اب یہ قابل نے کیا کیا اپنی اس بہن کو جو کیا حقیقی بہن جو اس کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چلا اب اس نے شیطان نے یہاں ایک سوچا چھوڑا تو نے کہا کہ آپ نے تیری قربانی قبول نہیں کی میں آپ سے نہ رکھا تو یہ چاہیے کہ آپ کو راضی کرے تو اس نے آپ کو روشن کیا اور آپ کا تقدس پیدا کیا کسی سے مجوسیت جو نکلی ہے وہ کسی سے تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے قائم ہوا ہے تو مختلف جو کتنے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے اپنا آواز رکھتے ہیں تو بھائی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کبار تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا جو قتل کرے گا کسی کو نہ بھائی کے رکو کے اندر نہ قتل کرے گا تو فرمایا کہ پوری انسانیت کا قاتل ہوگا اور جو کسی کی زندگی بچائے گا وہ پوری انسانیت کی زندگی بچانے والا ہوگا اگر یہاں یہ بات کرنی ہے آ گئی تو ایک مسئلہ اور حل ہو گیا مسئلہ تو بڑی آسانی سے حل ہوتے ہیں اگر آپ سوچنا میں نے بھی کہا آپ نے بھی کہا لوگوں نے بھی کہا کہ ملا عمر نے کیا کیا ایک آدمی اسامہ کے لیے پورا ملک تباہ کر رہے ہیں اور اللہ یہاں ذات کا بیان فرما رہے ہیں جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی نہ آپ کا سلسلے کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو یہ اللہ نے ذات کا یہاں بیان سما دیا اس میں باقی باتیں بھی ہیں جو ان شاء اللہ آئندہ ہوں گی اسی سب ایک چھپن دے سکو کہ آخر میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں باغیوں اور ڈاکوں کی سزا بیان فرمائی ہے اللہ نے بیان فرمایا صفحہ ایک سو پچاس چھپن کے آخر ایک ستاون پر چھ لگی عام طور یہی وسیلہ کا ایمان والو اللہ کا وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کا ایک وسیلے کے ایک قرب کے ہوتے ہوتی کہ اللہ کا قرب تلاش کرو کیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور صفحہ ایک سو ستاون پہ اللہ تعالیٰ نے باتی ساتھ منائی کہ جو نافرمانی کی حالت میں مریں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کہ یہاں اللہ نے چور کی سزا بیان فرمائی ہے اور سفر کے سامن کی آخر ایک سو اٹھاون پہ یہ بات سمجھ کہ نبی اسلام جو لوگ آپ کے مخالف ہیں ان کی مخالفت سے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہودی تو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کرے یہ اللہ کے عذاب کے اندر ہیں اور فرمایا کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اگر یہ فیصلہ کریں تو آپ انصاف آپ کے سائیں گے کہ میں فیصلہ فرمائیں لیکن یہ فیصلہ آپ سے نہیں کرائیں گے صفحہ ایک سو انسٹھ پہ رکن برسات ہے تورات کیا حدم ودول جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تورات نازل ہوئی تو ہدایت کا ذریعہ تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفحہ ایک سو ساٹھ سے یہ بات فرمائی کہ جب انجین نازل ہوئی تو وہ ہدایت کا ذریعہ تھی اب قرآن مجید نازل ہوا تو یہی ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہاں تین باتیں اور بیان فرمائی ایک بات یہ بیان فرمائی جو اللہ کے حکم کے خلاف خلاف ورزی کرے اللہ کے احامات کو ماننے کے اختیار نہ ہو وہ قاطر ہیں اور صفحہ ایک سو ساٹھ پہ فرمایا کہ وہ فاسق ہیں اور اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ نمبر نمبر ایک سو اکسٹھ پر رکو آٹھ ہے میں یا الزین امن اللہ یہود اولیا ایمان والوں یہودیوں عیسائیوں کو ہرگز اپنا دوست مت بنانا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے خیر خان ہیں اور فرمایا کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے دوستی نہ رکھیں تو پھر ہمارا نقصان ہوگا تو ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کی حمایت نہ کرتے تو ہمیں یہ پتھر کے دور میں پھینک دیتا تو اللہ پما دیں کہ بعض لوگ اس لیے ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اگر دوستی نہیں رکھیں گے تو پھر ہم گردشوں کا شکار ہو جائیں گے کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہتوں کو کامیابی عطا فرما دے اور یہ تم پچھتاتے بھی رہ جاؤ صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں تم میں سے مرتد ہو جائیں گے فرمایا کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو کھڑے کھڑا کریں گے جن میں چھ صفات ہوں گی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ کے محب ہوں گے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ہوں گے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے چوتھی صفت یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور چھٹی صفت یہ کہ کسی ملامت گر کی ملامت نہیں کریں گے یہ کیفیت ابو بکر سری دور میں پیدا ہوئی کہ متدین سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدی کے پرگن کو کھڑا کیا اور جو حضرات اس میں شریک ہوئے ان میں چھ صفات کی تو پہلی صفت یہ کہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ کے محب تھے اور پھر یہ کہ وہ ایمان والوں کے لیے نرم کے لیے سخت تھے اور مجاہدین جہاد اللہ میں کر رہے تھے اور کسی ملامت کی ملامت نہیں کرتے تھے کہ جیسے کہ فرمایا گیا اللہ کو بک شریقان سے کہ حضرت لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جو زکوٰۃ کی خلاف جہاد کر رہے ہیں تو اپنوں کو قتل کر رہے ہیں تو فرمایا کہ مجھے اس ملامت کا کوئی خوف نہیں میں نے دین کی حفاظت کر لی ہے اور آج یہ شیخ کی بات کی حکومت نظر آ رہی ہے اور طالبان کی قوم ہے جو اس کام کو لے کر چل رہی ہے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو نبی علیہ السلام کو ایمان والوں کو دوست مناتے ہیں میں وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی کامیاب گروہ ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کامیاب گروہ میں شامل کرنا دے الحمد للہ الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجب امير المؤمنين والمجاهدين ما. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبي برحمتك الله